جناب عامر بن عبداللہ بن زبیر بنی کے ایک آدمی سے وہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کرتے ہیں اس میں یہ اضافہ ہے پھر اس کے بعد بیٹھا رہے یا چاہے تو اپنے کام کے لیے چلا جائے سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو اڑسٹھ